ایک عجیب کیفیت الغرض مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیدا نہ ہو بلکہ یہ یقین دل میں مستحکم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بے حد ہے میں خود ہی گناہ گار قصوروار اور مجرم ہوں یہی وہ عجیب کیفیت ہے جو مچھلی کے پیٹ سے بھی آدمی کو زندہ باہر لے آتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کر دیکھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک یا اللہ آپ تو پاک ہیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں انی کنت من الظالمین میں خود ہی ظالم اور قصوروار ہوں جب یہ الفاظ دل کا حال بن جائیں یعنی دل مان لے کہ قصور اپنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں تو پھر نصرت کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے مگر افسوس ہم اس کیفیت سے محروم رہتے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے نبی کو جو گناہوں سے معصوم تھے یہ کیفیت نصیب ہوئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی باقاعدہ پکی بشارت تھی اس کیفیت میں ڈوب کر خود کو قصور سمجھ کر رو رہے ہیں جبکہ ہم جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اس کیفیت سے محروم رہتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے تو خود کو قصور وار سمجھنا زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا روئے زمین کا کون سا گناہ ہے جو ہم دین کے دعوے داروں میں نہیں ہے عہدے بازی جھگڑے بازی پروٹوکول کا حرص حب دنیا تکبر شہرت تصویر بازی اور نعوذ باللہ بے حیائی کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے حسد اور بغض نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے اور اجتماعی اموال میں بے احتیاطی نے ہمیں مکڑی کا جالا بنا دیا ہے حقیقت میں ہم توبہ استغفار کے بےحد محتاج ہیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی شدت کو سمجھیں قرآن پاک ہی قرآن پاک ہی کو لے لیجئے ہم اس کو نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہیں مگر ہمارے رات اور دن اس کی تلاوت سے خالی گزرتے ہیں ہم اس کے حقوق سے غافل ہیں کتنے حافظ دین کے کام کے دھوکھے میں حفظ کی نعمت سے معروم ہو گئے ہیں اگر یہی ہمارا دین ہے کہ قرآن پاک بھی بھول جائیں تو پھر اللہ پاک ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے الغرض ہم بہت گناہ گار ہیں مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہمیں دین اور جہاد کا مضبوط نظریہ عطا فرمایا ہمیں اس دور میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہم سے دین کا کام لیا اور ہمیں اپنے کاموں میں لگایا ان نعمتوں کی فہرست بہت لمبی ہے ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے عیب کو دیکھ کر ان پر آنسو بہائے اپنے گناہ ڈھونڈ کر ان سے پکی توبہ کرے اور دین کے کام کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا عظیم احسان سمجھ کر اس کی قدر کرے